سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا اور برابر کیا کرو شیطان حضف کی اولاد کی طرح تمہارے اندر نہ گھسنے پائے کسی نے کہا اے اللہ کے رسول حضف کی اولاد سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیاہ رنگ کی بھیڑیں ہوتی ہیں ان کے بال نہیں ہوتے اور یہ یمن کے علاقے میں پائی جاتی ہیں حدیث نمبر چھبیس سو انچاس مسند احمد